حضرت صفیہ بن تشیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا اور مربع کے درمیان سعی کرتے دیکھا جبکہ آپ فرما رہے تھے سنگریزوں والی زمین صرف دوڑ کر ہی طے کی جائے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار نو سو ستاسی